ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا حضرت بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کیا اے اللہ کے رسول جب سالم میرے ہاں آتے ہیں تو مجھے اپنے شوہر حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ناگواری کے آثار نظر آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دودھ پلا دو انہوں نے کہا میں اسے کس طرح دودھ پلاؤں وہ تو جوان آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ جوان آدمی ہے سہلہ رضی اللہ عنہ نے ایسے ہی کیا بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا اس کے بعد میں نے حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر وہ تاثرات نہیں دیکھے جو مجھے ناگوار ہوں حضرت ابو حضیفہ رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1943